اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے جو کچھ دیا ہے جو کچھ دیا ہے تم نے دیا ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے راغتیں قلب کو مل گئی ہے مشکلیں خود بخود ٹل گئی ہے راغتیں قلب کو مل گئی ہے ٹل گئی ہے خوف مجھ کو نہیں تیرگی گی کا اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے دیا ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اس لیے میں بہت قیمتی ہوں تیرے محبوب کا امتی ہوں اس لیے میں بہت قیمتی ہوں تیرے محبوب کا امتی ہوں میں سوالی ہوں ان کی گلی کا اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے جو کچھ تم نے دیا ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے بس میری زندگی پر جت گ میری میرا شاہ زمن ہے بس میری زندگی پر جت ہے میری میرا شاہ زمن ہے میں نہ محتاج ہوں اب کسی کا اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے جو کچھ دیا ہے جو کچھ دیا نے دیا ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے خوب کیا تو نے قسمت بنائی بخش دی تو نے ایسی کمائی خوب کیا تو نے قسمت بنائی بخش دی تو نے ایسی رہا کھارا صدقہ نبی کا اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے جو کچھ دیا اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے راگ قلب کو مل گئی ہے مشکلیں خود بخود گئی ہے قلب کو مل گئی ہے مشکلیں خود بخود ٹل گئی ہے خوف کو نہیں تیرے گی کا اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے جو کچھ دیا ہے جو کچھ دیا تم نے دیا ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اس لیے میں بہت قیمتی ہوں تیرے محبوب کا امتی ہوں اس لیے میں بہت قیمتی ہوں تیرے محبوب کا امتی ہوں میں سوالی ہوں ان کی گلی کا اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے جو کچھ دیا ہے جو کچھ ت نے دیا ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے نعت ہے جو نسبت تمہاری خوب قسمت ہے عشرت تمہاری نعت سے ہے جو نسبت تمہاری خوب قسمت ہے عشرت تمہاری کھل اٹھا یہ چمن شاعری کا اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے جو کچھ دیا ہے جو کچھ دیا ت نے دیا ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے